سيدنا La امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ سب کا دو صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جس کا احاطہ کرنا جس کا شمار کرنا جس کا بیان کرنا کسی کے بس کا روگ نہیں اتنی بڑی ذات پروردگار عالم نے بنائی ساری عمر اگر کوئی سلاخا بن کر کے رہے سرکار دو جہاں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تو یہ بات کا کوئی حصہ بھی ادا نہیں کر سکتا بلاخر سیرت کی کتابیں لکھنے والوں نے اخیر میں آ کر کے ایک لفظ کہہ کر اپنی جان چھڑائی بادر خدا بزرگ ہوئی حصہ کا مقدر ہے سارا قرآن کریم آپ کی سیرت ہے ایک لاکھ انتیس ہزار صحابہ کرام ساری آپ کی سیرت ہے یہ سارے کتب یہ سارے ابدال یہ سارے اولیاء کرام حضور کی سیرت پاتیزہ ہے یہ جو تم آج نماز پڑھتے ہو روزہ رکھتے ہو سکاط دیتے ہو آپس میں سلام کرتے ہو یہ کالی کملی والے کی سیرت تو ہے الفلامیم سے لے کر ون تک سارا پرانے کریم ہر کلمہ ہر جملہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجودہ بھی ہے آپ کی سیرت طیبہ بھی ہے کس کی مجال ہے کہ حق ادا کر سکے ارشاد مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور لوگوں میدان حشر میں جب مصیبتیں تمہیں گھیر لیں گی پریشانیاں تمہیں چاروں طرف سے آ لیں گی ماں باپ اولاد کے نہ بنیں گے اولاد بیوی بی اپنے خامد کی نہ بنے گی خامد اپنی بیوی بی کا نہ بنے گا رشتے دار کا رشتے دار کوئی نہیں یار کا یار کوئی نہیں دوست کا دوست کوئی نہیں کسی کا کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو ہاں لوگوں اس دن بھرے ہوئے میدان میں اس گھبراہٹ والے میدان میں تم میرے ہو میں تمہارے کتنی بڑی بات ہے اس دن کام آئے انسان فرما مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور لوگوں میری سنتوں کو زندہ کیا کرو میرے طریقہ کار پہ عمل کیا کرو میں نے تمہیں ہر چیز کا نمونہ دے دیا ہے نماز کا نمونہ دیا روزے کا نمونہ دیا حج زکا شادی کر کے میں نے دکھلا دی اگر تم نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہو تم فاطمہ کے ابا کا طریقہ کار دیکھو اگر تم نے اپنی شادی کرنی ہو تیری بیوی تجھ سے عمر میں بڑی ہو تم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ آ کے شوہر کا برتاؤ دیکھو اگر تمہاری بیوی عمر میں چھوٹی ہو ایسا صدیقہ کا رضی اللہ تعالیٰ کے آمن کا برتاؤ دیکھو اگر تمہیں خاندان کے ساتھ بھی کرنا پڑ رہا ہو مکی کے اندر مارنے والے ابو لہب کو دیکھو نبھانے والے کالی کملی والے کو دیکھو ہر موڑ پہ تمہیں نمونہ ملے گا اگر تم کسی کافر کی حکومت میں رہتے ہو تو تمہارے اوپر کسی کافر کا ہے اقتدار کافر کا ہے تو کلمہ پڑھنا को ایک اللہ والا ایسا نہیں جس نے دکھوں کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیا ایک بھی نہیں ادھر سارا کام اکٹھا ہو کے آ گیا مقابلے کے لیے اس تحریک کو ختم کرو یہ نئی نئی چیزیں لایا ہے ہمارے باپ دادا کے دین کو ختم کرنے کے لیے چھپتا پھرتا ہے یہودی ان کے اوپر دندن آتا پھرتا ہے اور وجہ کیا ہے کبھی تو سوچو کبھی تو غور کرو اصل بات یہ ہے یا یہودی بچ آدمی کے حوالے کر دو پھر بھی کہے گا مجھے اور چاہیے فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور لوگوں اپنی زندگیوں کو آرسی زندگی سمجھو فانی زندگی سمجھو نہ پیدار زندگی سمجھو ایک وقت آنے والا ہے پر سری ہو اتنی شان ہو کہ وہ یہ کہتا ہو کہ مجھے بال دولت اور ماں باپ بیوی سب کو ساتھ سب سے زیادہ مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ محسوس ہو مسلمانوں نبیوں سے اکرام کرایا گیا نبیوں سے احترام کرایا گیا کملی والے کا تم احترام نہیں کرتے سکتا ہے تجھے کب شرم آئے گی فاطمہ تو سہارا کر اپنا دنیا سے رخصت ہو گیا اس کا کلیجا پھٹا جاتا ہے تو ڈھول بجاتے پھرتا ہے کسی طریقے سے بھی تیرے لیے یہ من داروں سے زیادہ فرمایا اللہ امید و آحت ہی نہیں کسی جماعت کا فتوا نہیں جو کی بریلی کا مسئلہ نہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک معیار مقرر کر دیا ایک کسوٹی مقرر کر دی ایک حد بتا دی فرمایا لوگوں ہر بھی ایماندار نہیں ہو سکتا وہ آدمی جس کے نزدیک میری اور ذات اولاد سے ماں باپ سے بیوی بچوں سے میں اس کے نزدیک پیارا نہ ہو جاؤں بات کا فکر تو صحابہ کرام نے کیا مدینے سے روانہ ہوئے ہیں نہتے مسلمان غریب مسلمان درختوں کے پتے چبانے والے مسلمان حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے بس اپنی عمیر کو دیکھا جو اتنا امیر گھر کا بیٹا تھا ایک ایک دن میں دو سو دو سو کے دو سو جوڑے بدلا کرتا تھا مدینہ میں بن عمیر کو دیکھا رضی تعالیٰ عنہ ایک چادر تھی کرتا نہیں سلوار نہیں درمند نہیں اور جب ایک چادر ہے جو سے پیروں تک لپیٹ رکھی ہے اور حضور کی آنکھوں آنسو آ گئے دادی کا یہ لباس دیکھ کر اس میں پانچ پیمنٹ لگے ہوئے تھے Mm-hmm. مسلمانوں نے میدان جہاد چھوڑا ہے نا سلت کی موت مر رہے ہیں رسوائی کی موت مر رہے ہیں جانوروں کی موت مر رہا ہے مسلمان یہ چاہ چاہو چاہ چاہو جو پرانے کریم میں ہے یہ مسلمان کے لیے اور کس کے لیے موجود ہے شہبہ موجود ہے ولید ابن مغیرہ موجود ہے امیہ ابن خلف موجود ہے جی یہ مذہبی گل ہو ہے سیاسی گل ہو رہا ہے É moda, سرا سے توبہ کی اس مہینے میں بدکاری نہ کرو اس مہینے میں چوہا نہ کھیلو اس مہینے میں شراب نہ پیو اس مہینے میں جھوٹ نہ بولو کس نے توبہ کی میرے خیال میں تو ایک آدمی بھی ایسا نہیں جس نے یہ سوچا ہو مالی کے تیرے بابو کی آمد کا مہینہ ہے میں اس خوشی میں فلاں خلا سے کرتا ہوں وہی لوگ تھے جنہوں نے اس طرح سے قربانی دی اللہ اکبر جنگی بدر ہے دنیا بھر کی تقدیر چند آٹھ تلواریں ساری ساری کی ساری آٹھ تلواریں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر کے پاس عجیب کا لشکر ہے عجیب کا انداز ہے میں سواری نہیں سوار نہیں ہتھیار نہیں لیکن وہ میدان میں آئے ہیں ادھر میدان لگا ادھر ایک مائی آ نکلی آج تو مرد پھرتے ہیں دھکے کھاتے ہوئے یہودیوں کے سامنے سلام کرنے والوں عیسائیوں کے سامنے جھک کر سلام کرنے والوں جب سے تم نے خدا کا دروازہ چھوڑ کر کپڑوں پہ جھکنا شروع کیا خدا نے پوری دنیا کے سامنے تمہیں جھکا دیا اللہ پاک والے ہیں اللہ کی کسی جوش میں آتی ہے اور میرے بندے میں نے تجھے یہودی کے سامنے نہ جھکایا میں نے و کسرا کے کے کے شہنشاہوں سامنے سامنے تمہیں جھکنے جھکنے نہ نہ دیا دیا فارس والوں افریقہ والوں کے سامنے نہ جھکنے دیا امریکہ والوں کے سامنے نہ جھکنے دیا اور آج تم مٹی کے کی جس ولی کو جس بزرگ کو جس تین کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے تین کا بھی نیچے رکھ کر مٹی ڈالنی تھی اور اس کے سامنے خود جھکے کرے میں آ پھر تجھے جھکنے کی عادت پڑ گئی اب جھکتا ہی مرے گا مگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مردوں کا تو کیا کہنا تو عورتوں کو دیکھ ان میں ہمارا ہے رضی اللہ تعالیٰ نا نبے سال کی بوڑھی عورت نبے سال کی مائی جب آباد آئی تو ملو و رسول ہی وسو جائی سبیل اللہ آؤ میدان میں جان مال قربان کرو بس اب مسلمان کے بس کی یہ بات نہیں رہی مسلمان اب اس چیز سے بھاگتا ہے في سبيل الله آؤ میدان میں جان مال قربان کرو بس اب مسلمان کے بس کی یہ بات نہیں رہی مسلمان ابھی چیز سے بھاگتا ہے جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے ورنہ ایک وقت ایسا تھا صحابی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غریب ہے مفلس ہے نادار ہے مسکین ہے دنیا کے اعتبار سے بڑا مسکین تھا مگر حقیقت میں بڑا امیر ترین آدمی تھا کیسے بالکل مکان مکان نہیں ہے غریب کا جھوپڑی بھی نہیں اپنی رحمت دو عالم سید دو عالم جان دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں رحمت والا آگ سینے پہ رکھ کے فرمایا تیری شادی ہوئی تیری شادی کا کوئی بندوبست ہوا میں اللہ میری شادی جی ہاں فرمایا میں میں تو غریب آدمی ہوں روٹی نہیں کپڑا نہیں گھر نہیں بار نہیں دھن نہیں دولت نہیں کچھ بھی نہیں جس کا دنیا میں کوئی وارث نہیں اس کا وارث میں محمد رسول اللہ ہوں میں جب ساتھی اچھا جی مجھے کون دے گا شکل کا بھی میں اچھا نہیں ڈبڑی ڈبڑی ڈھیلا میرے پاس نہیں سارا سامان نہیں کچھ بھی نہیں برباد منگنی کرتے ہیں سبحان اللہ وہ کتنا مقدر والا جوان ہوگا جس کی منگنی حضور فرما رہے ہیں ہاں؟ تیری منگنی ماما کرے گا چاچا کرے گا ماسی کرے گی نانی کرے گی خالہ کرے گی صحابہ وہ ہے جن کی منگنیاں بھی حضور نے فرمائی فرمایا جا بلا صحابی کے پاس لڑکی ہے مجھے بتایا میری طرف سے جا کے پیغام دے کہ مجھے کالی کمری والے نے بھیجا یہ کیا اور جا کر اس نے آواز دی وہ باہر نکلا کہ بھائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے تیری لڑکی کے بارے میں کہ میرے ساتھ نکاح کر حضور نے مجھے بھیجا ہے تیرے میرے ورگا ہوتا نا اسی ویلے آتا ہے میں جاننا جی نوز باللہ نوز بل حضور نے اللہ کا کی پتا ہے جی میں دسا گا انہوں نے یہ کام کتنا ہوتا ہے حضور ہے اس لیے یہ اولاد بھی میری نہیں حضور کی ہے میں بھی حضور کا میرا مکان بھی حضور کا یہ سارا سارا سامان کالی والے کا ہے میرا نہیں وہ چلا گیا راضی ہو کر جا کر لگا جی کام بن گیا فرمایا اچھا اس تیاری بھی کرنا تھوڑی بہت ہی نے کہا جی آپ نے تو پہلے آپ عرض کر دیا تھا اپنے بندے کو اتنی تیاری پائے کی کرے اللہ اکبر ہائے آج کسی رشتے دار کو رشتے دار کہے گا کسی کو کوئی عزیز اقربا میں سے کہے گا دوست میں کہے دوستوں میں سے کہہ گا بھائی فکر نہ کرنا جتنی لوڑ ہوگی پھر شک لینا جن کے ضامن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنے لے آیا پیسے برتن خریدے کپڑا خریدا جھوپڑی کا انتظام کیا مدینے کے بازاروں میں خوشی خوشی پھرتا لو بھائی میری بھی شادی کا وقت آ ہی گیا میری بھی کوئی گھر والی بنے گی میں بھی کسی کا خامد بنوں گا اللہ اولاد دے گا وہ ابا کہہ کے بلائیں گے میں بیٹا کہہ کے بولوں گا میں کندھے پہ اٹھاؤں گا میں پیار کیا کروں گا جن کی دنیا بخائے پھرتا ہے دورہ دورہ پھرتا ہے یہ قدم آواز آئی ان سبیل اللہ سید آنا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا اور جا کے کہتا کیوں سائیا کیویں حکم ہے ایک ایک کام میں تو ہی کرایا ہوا تھی کرایا آنکھوں میں شادی والا پروگرام بڑا وہاں تھا میں ادھر چلا جاؤں گیا ہی نہیں کبھی عاشق بھی اپنے معشوقوں سے پوچھے پوچھا کرتے ہیں کہ ان کی کرام ہے عاشق بھی کبھی پوچھا کرتے ہیں مدینے کے دکانداروں کے پاس شادی کا پروگرام تھا کہنے لگا خدمت میں آیا ہی نہیں میں نے بتایا نا آپ کے پوچھا کرتے محبوب اب کیا کریں جھوٹے ہیں ہم لوگ آرک نہیں ہیں جھوٹے ہیں بالکل جھوٹ بولتے ہیں آرٹک یوں کیا کرتے برتن واپس کر دیے کپڑا واپس کر دیا پیسے بنائے گھوڑا خریدا دربار مسلمان مجاہدین کے ساتھ ساتھ چلا گیا یوں لکھا واقعات میں سلام کرنے بھی نہ آیا حضور کو پوچھنے بھی نہ آیا علماء نے لکھا ہے کسی نے پوچھا اور تیری شادی کا پروگرام تھا فکر چلا ہے کہنے لگا میں ایسی شادی نہیں کیا کرتا کہ رب بلاتا رہے میں پھر کھڑا رہوں میں ایسی شادی نہیں کیا کرتا آ گیا ہوں میدان جہاد میں آگے بڑھا بڑھتا بڑھتا تلوار لے کر گفار کے جم گھنٹے میں جا نکلا علماء کرام نے لکھا ہے ایک نہیں دو نہیں اسی کے قریب بدل پہ سب آ گئے سارا بدل کٹ گیا ڈاٹ کام اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میدان کے ہاتھ میں حضور کے دل میں بھی یہ بات ہے کہ وہ تو بیچارہ شادی میں لگا ہوا ہوگا میں نے پیسے دلوائے میں نے منگنی کرائی میں نے رضامندی کرائی وہ تو کریم شادی میں لگا ہوگا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نام لے کر پوچھا ہے اللہ اکبر اور مسلمانوں ان جوانوں کے کتنے بڑے مقدر ہوں گے جن کو حضور یاد فرما رہے ہیں مرتے تو تمہارے سامنے بھی ہیں چھتیس چھتیس آدمی موٹروں کے ایکسیڈنٹوں میں مر رہے ہیں عورتوں کے معاملے میں قتل ہو رہے ہیں دولت کے بارے میں قتل ہو رہے ہیں دشمنیوں میں قتل ہو رہی ہے اس نوجوان کا مقدر دیکھو حضور کریم نے فرمایا جلدی کرو اس کو اٹھا کے لاؤ یوں زمین پہ آپ تشریف فرما ہو گئے اور صحابی کو اٹھا کر کے صحابہ لائے ہیں رحمت والی گود پھیلا دی جھولی پھیلا دی زخمی سر صحابی کا اپنی رحمت والی جھولی میں رکھ لیا اور مسلمانوں کوئی آپریشن روم میں مرے گا کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا کوئی کوٹھی میں مرے گا کوئی بنگلے میں مرے گا کوئی بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے گا قربان جاؤں اللہ والے مقدر پہ تو آخری سات حضور کی زحمت والی جھولی میں توڑ رہا ہے یوں لکھا ہے وہ ہوش پڑا تھا جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں لا کے رکھا نا تو ہوش آیا پڑا تھا یوں حضور کا دیدار کر کے مسکرانے لگا آپ نے فرمایا کیا بات ہے عرض کر پوری ہو گئی میری حسرت پوری ہو گئی میری آرزو پوری ہو گئی میری کائنات آباد ہو گئی میرا دین دنیا ٹھکانے لگ گیا اور پوچھا کیسے کہتا ہوں میرا کوٹ میں دم توڑا ہے اور روایت میں موجود ہے علماء سے پوچھ لیں اگر دیکھو اگر اتنا پاکیزہ اتنا منظم اتنا مقدس اتنا مقرر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ عقدت ہے اور جس کے پسینے کی خوشبو میں دو جہان کا اتنا قربان کر دو ایک پیالے میں جمع کیا گیا ایک جوان کو دیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جوان کو اس خون کو ایسی جگہ پھینکنا میرا خون ہے جہاں کسی کا پیر نہ آئے بھی نہ ہو ایسی جگہ گاؤں کے آنا وہ گیا اور تھوڑی سی دیر کے بعد جلدی سے لوٹ کے آ گیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈال آیا کہ جی ہاں تو جلدی آ گیا کہ ویسی کیسی جگہ تو پھینک کے نہیں آیا بتا کہاں ڈالا ہے ارد کرنے لگا کالی کملی والے میں نے تو کہیں نہیں ڈالا اس دیوار کے پیچھے کھڑا ہو کر ہوم مبارک کالی کملی والے کا میں زمین پہ کیسے پھینک دیتا میں نے تو پی لیا मैंने को اچھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا کے قدموں میں یوں رخ مبارک تیرا رکھ دیا حضور کے قدموں میں دم نکلا ہے ایسے کامیاب لوگ تھے اس گھر ام میں ہمارا اللہ تعالیٰ رب سال کی بری عورت آئے تجھے حضور کی وفات کا کیا کم ہو مجھے کیا غم ہو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا عہد والے دن جنگ عہد کے موقع پر جس دن امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گیارہ ٹکڑے کیے گئے اور آپ کو دھکا دے کر غار میں گرایا گیا آپ کے دو دندان مبارک شہید ہوئے تیرہ انور زخمی ہوا مدینے میں خبر اڑا دی گئی کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے نبے سال مدینے سے باہر نکل آئی ام نہ آئے گا نبی کا چار کا جاتی ہے پھر گرتی ہے پھر چڑھتی ہے آگے کو بڑھتی ہے پریشانی کا عالم ہے ایک ایک کو کہتی ہے اور قابلے والوں اور لشکر والوں اور مدینے والوں گئی بوڑھی مائی بوڑھی عورت جب حضور کے سامنے گئی آپ نے فرمایا مائی مجھے بڑا صدمہ ہے تیرے چار رشتے دار آج کے جنگ میں شہید ہو گئے حضور کا دامن پکڑ کے کہتی ہے میرے آپ آپ سلامت ہے میرا سب کچھ سلامت ہے مجھے کوئی غم نہیں آج ہمارا بھی اگر یہ یقین بن جائے اب کی بات کر رہا تھا کہ نصیب ہو جائے حضور کا پیار مل جائے حضور کی محبت مل جائے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق مل جائے فوج و گزاب مل جائے حضور کی زیارت کا جذبہ مل جائے سنت کو پابندی سے پکڑنے کا عمل کرنے کا اتیاد پیدا ہو جائے یہ سب سے پہلی علامت ہے مسلمان یہ کوئی ہماری مسلمانی ہے صبح کو مسلمان ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی نماز کی پرواہ نہیں قرآن کریم کی پرواہ نہیں درو شریف ہمیں نصیب نہیں کم سے کم سوتے وقت ایک سو مرتبہ درو شریف پڑھ لیا کر مگر کہاں بیوی سے باتیں کرتے کرتے نیند آتی ہے چکر دنیا کے لگاتے لگاتے اور جی دن میں تو اخبار پڑھا نہیں جاتا بس میں سوتے وقت اخبار پڑھا کرتا ہوں اللہ نے پوچھا تھا نا تو سوتے وقت کیا کیا کرتا تھا اور جی اخبار پڑھا کرتا تھا میں تو اللہ میں جلدی ہو ہو اخبار پڑھنے والا جلدی جنت میں بیچو کیا زندگی ارے بے والی زندگی مائی والا جذبہ پیدا کر جو بیٹیا ہو وہ گرتی تھی نا پتھروں سے کئی آ کے پکڑتے تھے کہے لگی پکڑو پکڑو نا میرا فکر نہ کرو جو میرا جذبہ ہے اس کا فکر کرو ہمارا کا احترام کرتے تھے سارے صحابہ تیرہ زخم کھائے ہیں حضور کی پہلے کاری کرتے کرتے ہاں، گردن پہ اور اپنے کندھے پہ اور بدن پہ حضور کی پیر حضور کی ذات کی پہلے داری کرتے کرتے تیرہ زخم کھائے ہیں نے بلکہ آپ نے ایک موقع میں بنا ہمارا تو نہ جائے میدان جہاد میں کیا کرے گی میرا کیا کام ہے اللہ اللہ سامنے آئی اور کہنے لگی آپ اجازت دو زخمیوں کو پانی پلاؤں گی خدا کی قسم صاحب رام نے لکھا کہ اتنی تکڑی تھی بڑے بڑے جوان زخمیوں کو پہ اٹھا اٹھا کر پہاڑوں پہ چڑھ جاتے میں تو کی حضرت تھی صاحب کرام اجازت دو اجازت دو میں پانی پلاؤں گی تیر پکڑاؤں گی میں شاباش کہوں گی میں نوجوانوں کی کل خدمت کروں گی تیرا زخم کھائے ہیں تیرا پتا ہے تیرا زخم کھا کر جب جنگ میں بچ کے آئی نا کہنے لگی کالی کملی والے میری تو بڑی تمنا تھی کہ شہید ہو جاؤں میں تو وہاں سے آ گئی میں تو وہاں سے آ گئی فرمایا موت تیری کہا ہوگی اتنا بڑا جذبہ اتنا بڑا شوق اتنا بڑا شوق صحابہ کرام کرتے ان میں اما رہا تھا پانی لاؤ بھائی تو سر پہ چھو کر رہا ہے کرو بھائی بری اما ہے کر لگی مت بناؤ پانی والی مت لاؤ چلو چل کر دکھا مجھ کو سورت کملی والے کی میری سب سے بڑی خدمت یہ ہے مجھے حضور کی زیارت کراؤ وہ جو خبر اڑ گئی تھی نا کہ حضور شہید ہو گئے کیسے جب تک میں اپنے آقا کو دیکھ نہ لوں میں پانی نہیں پیتی میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں آج ہم مسلمان ذرا برابر بھی بدلنے کو تیار نہیں تو میں نے اس لفظ کے تحت عنوان یاد کیا کہ سب سے پہلے عظمت النبی عظمت نبی یعنی نبی کی عظمت اتنی ہو نہ بادشاہ کی ہو نہ گورنر کی ہو نہ دولت کی ہو نہ سونے چاندی کی ہو لوگوں یہ فتوے تقوی والی بات نہیں ہر آدمی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچے کہ میرے دل میں حضور کی قدر زیادہ ہے یا سونے کی قدر زیادہ ہے میرے دل میں تخت و تاج کی خبر جاتا ہے یا کالی کملی والے کی کملی کی خبر میرے دل میں جاتا ہے سوچنے والی بات ہے کبھی سوچتے وقت پورے ٹھنڈے ساتھ